welcome to visual programming last lecture میں ہم ان پٹ ایونٹس ڈسکس کر رہے تھے keyboard events mouse events اور اسٹائلس کو ہم نے صرف ٹچ کر کے اور ملٹی ٹچ ایونٹس کو انٹروڈیوس کیا تھا اور ایونٹس کا جو انفراسٹرکچر ڈبلیو پی ایف میں ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آن ٹاپ آف ڈبلیو جو ڈاٹ نیٹ ایونٹس ہیں W P F provides routed events and what does routed events add just like جیسے ڈپینڈنسی پراپرٹیز تھیں which have an understanding of your elementary جو یوزر انٹرفیس میں ایلیمنٹس ہیں اور ان کی ایک ہائرارکی ہے پیرنٹ اور چائلڈ ایلیمنٹس کی dependency properties are aware of them اور ان کے درمیان پراپرٹی ویلیوز انہیریٹ ہوتی ہیں اسی طرح سے راؤٹیڈ ایونٹس کو ایلیمنٹری کا پتہ ہے تو W P F basically interface design کے لیے ہے مینلی اور انٹرفیس ڈیزائن میں آپ کے پاس ایک ایلیمنٹری بنتا ہے کہ آپ کے پاس پیرنٹ ایلیمنٹس ہیں چائلڈ ایلیمنٹس ہیں اور اسکرین پہ وہ کنٹرولس آرگنائزڈ ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایونٹس اور پراپرٹیز کے اوپر جو ڈاٹ نیٹ کے ایونٹس پراپرٹیز کے اوپر ڈبلو پی ایف کے ورژنس ہیں وچ از ڈیپینڈنسی پراپرٹیز جو ڈپینڈنسی آبجیکٹ ڈیرائیو کلاسز میں ہیں یا راؤٹیڈ ایونٹس جو U I element derive classes میں ہیں یہ دونوں کیا ایڈ کرتے ہیں اس یو آئی ایلیمنٹ ٹری کی اویئرنیس تو راؤٹیڈ ایونٹس کیا ایڈ کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ ایونٹس ببل اپ کر سکیں یا ٹنل ڈاؤن کر سکیں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ by convention W P F میں ہر ایونٹ کے موسٹ ایونٹس کے کورسپونڈنگ ایک پریویو ورژن ہے یعنی ماؤس موو ہوتا ہے تو ایک پریویو ماؤس موو کا ایونٹ آتا ہے اور پریویو ماؤس موو کا ایونٹ روٹ سے ٹنل ہو کے اس سورس ایلیمنٹ تک آتا ہے جس پہ وہ ایکچولی جو ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ ہے جس پہ موو ہوا ہے اور ونس اگر اسے کوئی کینسل نہیں کرتا اور کنوینشنلی کوئی ایلیمنٹ اس پہ ایکشن نہیں لے گا صرف وہ پریمٹیولی اس ایونٹ کو کینسل کر سکتا ہے جس کی ہم نے اگزامپل لی تھی کہ اگر کوئی ٹیکسٹ باکس ہے جس میں ہم ان پٹ ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک ایونٹ کو پہلے ہی کینسل کر دینا چاہتے ہیں یہ کی اسٹروک پاس ہی نہ ہو تو اس کے لیے پریویو ورژنس ہیں اور اس کے بعد real event mouse move bubble up ہو کے روٹ ایلیمنٹ تک جاتا ہے ٹنلنگ یا ببلنگ میں کوئی بھی ایلیمنٹ ایونٹ کو ہینڈلڈ مارک کر سکتا ہے اور وہ فردر باقی ایلیمنٹس اسے پروسیس نہیں کریں گے یہ سارا بیہیویئر ہمیں ڈبلیو پی ایف کے یہ جو راؤٹیڈ ایونٹس ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں پھر ان پرٹیکولر ہم نے کی بورڈ اور ماؤس کے ایونٹس دیکھے اور ان ایونٹس میں ہم نے دو کنسیپٹس ڈسکس کیے کی بورڈ ایونٹس کس کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس فوکس ہو تو ہم نے کی بورڈ فوکس کا کنسیپٹ ڈسکس کیا جو ایلیمنٹ بھی اپنی فوکسیبل پراپرٹی ٹرو کرے اس پہ فوکس جا سکتا ہے نارمل یوزر انٹرفیس میں آپ فوکس کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یوزلی بلنکنگ کرسر ہوگا یا ڈاٹڈ ریکٹینگل ہوگا آپ کے بٹن کے اوپر اور وہ ٹیب سے موو کر سکتا ہے تو that is how you see focus اور that is how different elements render focus یعنی جب کسی بٹن کے پاس فوکس آتا ہے تو وہ اپنے اپنی رینڈرنگ کیسے چینج کرتا ہے اپنا لے آؤٹ کیسے چینج کرتا ہے یہ بٹن کے کنٹرول میں ہے بٹ ڈبلو پی ایف یہ سپورٹ دے رہی ہے کہ اس کی ایک فوکس ایبل پراپرٹی یا کرنٹ فوکس پراپرٹی سیٹ ہو سکے سیم کنسپٹ ماؤس ایونٹس میں کیا تھا ہٹ ٹیسٹ ہٹ ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر ماؤس کلک کس ایریا میں جائے تو جو topmost area hit test کے لیے اویلیبل ہے ہٹ ٹیسٹ کے لیے کیسے اویلیبل نہیں ہوگا لیٹ سے اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ ایریا ہے یا کسی کا بیک گراؤنڈ نل برش سے سیٹ ہوا ہے اس کی ہم نے کنکریٹ ایگزامپلس دی تھیں کہ کس کیس میں وہ ہٹ ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرے گا اور کس کیس میں نہیں کرے گا تو وہ سارے کیسز میں ہٹ ٹیسٹ یہ کرتا ہے ہے کہ ماؤس ماؤس موو کا ایونٹ کدھر جانا اگر کوئی ایلیمنٹ کو اپنے پاس یعنی اس کے ایونٹ اسٹل ریسیو کرنا چاہتا ہے ایون دو کہ وہ ہٹ ٹیسٹ ایریا میں نہیں آتا تو وہ ماؤس کو کیپچر کر سکتا ہے تو ماؤس کے کنٹیکسٹ میں ہم نے ایک ہٹ ٹیسٹ کا کنسپٹ ڈسکس کیا اور ایک کیپچر کا پھر ہم آئے ملٹی ٹچ ایونٹس پہ اور ملٹی ٹچ ایونٹس میں ماؤس سے کیا ڈفرینٹ ہے ایک تو یہ کہ اب آپ کے پاس سارٹ آف ملٹیپل پوائنٹرس ہیں یعنی ملٹی ٹچ کیا ہے آپ کی ڈفرینٹ فنگر سے ملٹیپل فنگر سے سائملٹینیسلی ڈیوائس کو ٹچ کر رہے ہیں جیسے آپ آئی فون یا اینڈرائڈ فونس کو یا ٹیبلیٹس کو ٹچ ٹیبلیٹس کو یا ایون ٹچ اسکرین والے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس کو یوز کر سکتے ہیں یا نوٹ بکس جن کے جو اسکرال جو ان کا ٹچ پیڈ ایریا ہے وہ ملٹی ٹچ انیبلڈ ہے بعض کیسز میں وہ صرف ٹو سیملٹینیس ٹچ سپورٹ کرے گا بعض میں تھری کرے گا بٹ وہ ملٹی ٹچ ہے اگر وہ ایک سے زیادہ کر سکتا ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے کہ ماؤس میں تو آپ کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ ماؤس کرسر کس پوائنٹ پہ ہے ماؤس کرسر اسکرین سے اپ یا ڈاؤن نہیں ہوگا جبکہ ٹچ آپ کا اسکرین کو لیو کر سکتا ہے اسکرین کو ٹچ کر سکتا ہے اور ٹچ کیے ہوئے موو کر سکتا ہے plus simultaneously multiple fingers touch کر سکتی ہیں تو اس کی جو ڈبلو پی ایف ہمیں اے پی آئی کے تھرو دیتی ہے وہ ان ڈفرینٹ فنگرس کو as difference device I D دیتی ہے تو اگر ہمیں ٹچ ڈاؤن کا یا ٹچ موو کا ایونٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ڈیوائس آئی ڈی ہوگی تو اگر ہمارا لیٹ سے فائیو فنگر سپورٹ کرتی ہے جو ہماری ٹچ ڈیوائس ہے تو اگر میں فائیو کی five fingers one by one اس پہ ٹچ کر دوں تو ان ساروں کو ڈفرینس ڈیوائس آئی ڈی ملے گی zero one two three four اس کے بعد اگر میرے پاس کوئی بھی ماؤس موو کا ایونٹ آئے گا تو وہ پراپر ڈیوائس آئی ڈی سے ایسوسیٹیڈ ہوگا اسے آپ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ لیٹ سے میں ایک ڈرائنگ اپلیکیشن بنانا چاہ رہا ہوں اور وہ ٹچ بیس ڈرائنگ ہے تو میں فائیو فنگرز رکھ کے اگر اسکرین پہ موو کروں میں چاہتا ہوں فائیو لائنس ڈرا ہو جائیں لیکن اگر آپ پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے اسے سوچیں تو فائیو ٹچ ڈاؤنس کے بعد آپ کو جو موو ایونٹس آئے اب آپ کو وہ پانچ فنگرز کے موو ایونٹس اکٹھے آ رہے ہیں اور آپ کو سم ہاؤ یہ ڈسٹنکشن چاہیے کہ جو آپ نے موو ایونٹ آیا ہے اس کو لائن کو اسکرین پہ کس سے کنیکٹ کریں اور یہ انفارمیشن آپ کو ملتی ہے ڈیوائس آئی ڈی سے تو device I D doesn't mean کہ آپ کی کوئی فزیکلی ڈفرینٹ ڈیوائسیز ہو گئی ہیں اٹ جسٹ مینس کہ آپ کی وہ ڈفرینٹ فنگرس کو ڈفرینٹ آئی ڈی سے ٹریک کر رہا ہے پھر ان ایونٹس کے آن ٹاپ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور صرف ٹچ کیا تھا اس بات کو کہ there are higher level events جو سوائپ روٹیشن زومنگ ان آپریشن کو امپلیمنٹ کرنا ایزی بناتے ہیں تو ہم جو یہ ملٹی ٹچ کے ایونٹس ہیں ان کی کچھ ایگزامپلس لیں گے سب سے پہلی ایگزامپل میں ہم یہ بیسک ایونٹس یوز کریں گے اور بیسیکلی ہم یہ بنائیں گے کہ ہم جو فنگرس ٹچ کریں اگر ہماری نوٹ بک ملٹی ٹچ ہے اسے ٹچ کریں یا ٹیبلٹ پہ ڈائریکٹ ٹچ کریں تو کورسپونڈنگ پوائنٹس پہ اسکرین پہ ہم فنگر پرنٹس کا امیج شو کر دیں گے it's not a real fingerprint of course ہم ایک امیج وہاں پہ شو کر دیں گے اور جیسے جیسے وہ فنگرس موو کریں یا نئی پوائنٹ پہ ٹچ کریں وہ امیجز ساتھ موو ہوں اور اس میں ہم یہ جو موومنٹ ہے بیسیکلی امیج کو پلیس کرنے کے بعد اس کو یوز کریں گے ٹرانسفارم کے تھرو ہم ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم یوز کر کے اس امیج کو اپروپریٹ پوائنٹ پہ موو کریں گے اور یہ ایبسولوٹ پوزیشننگ ہے ہمیں کیا بیسٹ سوٹ کرتا ہے ہمیں کینوس بیسٹ سوٹ کرتا ہے تو ہم ایک کینوس کے اندر یہ کریں گے اور پھر اگر ہم ٹچ اپ ہوتا ہے یعنی کسی پوائنٹ پہ ہم اسکرین چھوڑتے ہیں اس امیج کو ہم ریموو کر دیں گے اور اگر ٹچ کرتے ہیں تو اس امیج کو ایڈ کر دیں گے امیج ہم کیسے یوز کر رہے ہیں امیج ہم اپنے ریسورسز میں سے یوز کر رہے ہیں اور ریسورسز کو ہم ڈیٹیل میں لیٹر ڈسکس کریں گے تو فار ناؤ ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ویژول اسٹوڈیو میں جو ریسورسز ہے بس اس میں ایک امیج ایڈ کر دیا اور اس کی آئی ڈی یہاں پہ یوز کریں گے ریسورسز ریئلی ہوتے کیا ہیں کیا ان کی پوری اے پی آئی ہے یہ ہم لیٹر ڈسکس کریں گے تو یہ فرسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ونڈو بنائی ہے اور اس کے اندر ایک کینوس رکھا ہے کینوس کو ہم نے نیم کیا ہے تاکہ اسے کوڈ میں سے یوز کر سکیں اور اس کا بیک گراؤنڈ سیٹ کیا ہے ہم نے gradient background just for fun on user interface that set ہم نے یہاں پہ کوئی ایونٹ ہینڈلر بھی ہک نہیں کیا اور کیوں نہیں ہک کیا بٹ ہم اسٹل ایونٹس ہینڈل کریں گے یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اس کے کوڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ونڈو سے ڈیرائیو کلاس جو اپنی مین ونڈو ہے اس میں کنسٹرکٹر میں وہی انیشلائز کمپوننٹس ہے اور اس کے بعد ہم نے ایونٹس ہینڈل کیے on touch down on touch move اور آن ٹچ اپ کے اور ان تینوں ایونٹس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں جس پوائنٹ پہ ٹچ ڈاؤن ہوا ہے اس پوائنٹ پہ سب سے پہلے ہم نے base dot on touch down call کیا ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے ایونٹس ایکسپلسٹلی ہوک نہیں کیے اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے بیس کا یہ فنکشن کیوں کال کیا اس کے بعد ہم نے یہ جو فنگر ٹریک ہو رہی ہے ہے ہے اسے کیپچر کیپچر کیا کیا اور یہ اگین کرنے کا کہ اگر فنگر یوزر ڈاؤن کرتا ہے اور وہ موو کر کے ہمارے ایریا سے باہر لے جاتا ہے اور وہاں جا کے اپ کرتا ہے تو نارملی ہمیں وہ اپ ریسیو نہیں ہوگا جس طرح سے ماؤس میں نہیں ہوتا تھا تو اگر ہم کیپچر کر لیں گے تو دیٹ مینس کہ اب ایونٹس ہمیں ہی آتے رہیں گے مے بی فار ایگزامپل کبھی آپ کا اسکرال ویور بیسڈ ہوتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یوزر آپ کی فنگر سے کوئی چیز ڈریگ کر کے لے جا رہا ہے اور کارنر پہ لے گیا تو بجائے اس کے کہ آپ کا کرسر یا جو بھی چیز ہے وہ اس ایریا سے باہر جائے اکثر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیننگ ہونے لگ جائے اور اس اسکرال ونڈو کے اندر ہی آپ کا کنٹینٹ موو ہونے لگ جائے جیسے آپ ورڈ میں اگر کچھ کاپی پیسٹ کر رہے ہوں اور آپ اسکرال باٹم پہ لے جا کے اسے ہولڈ کریں تو آپ کی ونڈو اسکرال ہوتی جاتی ہے اس انٹینٹ کے ساتھ کہ شاید آپ نے نیچے کہیں جا کے پیسٹ کرنا ہو تو اس لیے ہم نے اس کو کیپچر کر لیا اور کیپچر ہم نے کرتے ہوئے اسے device I D the device I D again جس پرٹیکولر ڈیوائس کے لیے ٹچ ڈاؤن آیا اور ڈیوائس سے کیا مراد ہے جس فنگر کو اس وقت ٹریک کر رہا ہے جس فنگر کے لیے اس نے اس وقت ٹچ ڈاؤن ایونٹ دیا ہے اگر کوئی اور فنگر ساتھ ہی ٹچ ڈاؤن ہو جائے second finger because it's multi touch تو ایک اور آن ٹچ ڈاؤن ایونٹ آئے گا جس کی ڈیوائس آئی ڈی ڈفرینٹ ہوگی اور انلیس کہ ہم اسے بھی کیپچر کریں وہ والی فنگر اگر اسکرین سے باہر چلی جائے یا ہمارے ایریا سے باہر چلی جائے تو اس کا ٹچ اپ نہیں آئے گا تو ہر فنگر سیپریٹلی ٹریک ہو رہی ہے اور جس فنگر کو آپ کیپچر کریں گے اس فنگر کا آپ کو ٹچ اپ تک سارے ایونٹس آئیں گے یعنی جہاں پہ بھی یوزر ماؤس موو کر کے لے جائے اور پھر ایونچولی ٹچ اپ کرے ٹچ اپ مینس کہ وہ اسکرین کو لیو کرے اس کا ٹچ ختم ہو جائے اس میں ہم نے ایکچوئل کام کیا کیا ہم نے ایک امیج لوڈ کیا اور امیج فنگر پرنٹ میں ہمارے پاس ایک امیج آیا ہے یہ کیسے لوڈ ہو رہا ہے اگین ریسورسز سے لوڈ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے ٹچ پوائنٹ گیٹ کیا ہم نے اس فنکشن کی بات کی تھی کہ یہ جب جو ملٹی ٹچ کے ایونٹس آتے ہیں تو اس میں ایک ٹچ پوائنٹ ہوتا ہے اور ٹچ پوائنٹ میں کافی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس کا پوائنٹ ہوتا ہے اس کا ایون ٹچ سائز ہوتا ہے کتنا بڑا ایریا ٹچ ہو رہا ہے اس کی ایگزیکٹ باؤنڈس کیا ہیں اور ایون یہ جو اس میں پوائنٹ لینا ہے یہ ہم پوائنٹ یا اس کے جو کوآڈینیٹس ہیں ٹچ کے وہ relative to anything on screen لے سکتے ہیں تو اس کیس میں ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے ریلیٹیو ٹو کینوس تو ہمارے لیے ایزیسٹ ہے کہ ہم اس سے ٹچ کے کوآڈینیٹس بھی ریلیٹیو ٹو کینوس پوچھ لیں اگر ہم نے اسکرین پہ کوئی آپریشن کرنا ہوتا ہم یہاں نل پاس کرتے ہیں ہمیں پوری اسکرین پہ اس کے کوآڈینیٹس پتہ چل جاتے اگر کوئی سب کنٹرول ہے بٹن یا پوری ونڈو کے ریلیٹیو ہم نے لینا ہے تو ہم وہ پاس کرتے لیکن یہاں پہ ہم نے اسے کینوس پاس کیا اور ہم نے e dot get touch point کیا اور اس میں ہمارے پاس وہ ٹچ پوائنٹ آ گیا اس کے بعد ہم نے جو یہ امیج یوز کیا ہے یہ جو امیج لوڈ کیا ہے اس امیج کا ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم سیٹ کیا اور رینڈر ٹرانسفارم ہم کس پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اسکرین پہ تو ہم نے نیو ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم یوز کیا اور ٹرانسلیٹ کتنا کرنا ہے یہ جو ٹچ پوائنٹ ہے اس میں سے پوزیشن لینی ہے اس میں اور بھی چیزیں ابھی میں نے بتایا سائز ہے باؤنڈس ہے بٹ ہم نے پوزیشن لینی ہے پوزیشن ایکس اور پوزیشن وائی تو یہ چونکہ position itself canvas relative تھی ہم نے ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم بھی اتنا ہی کیا تو اگر یہ امیج اسکرین پہ اپیئر ہوگا تو یہ اسی جگہ پہ ہوگا جہاں پہ ٹچ ہوا ہے اور یہ کیسے اپیئر ہوگا اسے ہمیں canvas dot children dot add یعنی اس کے یو آئی ایلیمنٹس میں ایڈ کرنا ہوگا لیکن اس ایڈ کرنے سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک اور کام کیا ہے ہم اسے ایک اگر آپ اسٹارٹ آف کلاس میں دیکھیں ایک ہم نے ڈکشنری بنائی ہے اور یہاں پہ ہم فنگر پرنٹس اور اس سے انڈیکس کر رہے ہیں ٹچ ڈیوائس سے اور اس میں یہ امیج کا آبجیکٹ رکھ لیا ہے یہ ہم نے کیوں کیا ہے کہ جب ہمیں ٹچ اپ کا ایونٹ آئے اس پوائنٹ پہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جس فنگر کے لیے ٹچ اپ ہوا ہے اس کے اگینسٹ ہم نے کیا امیج بنایا تھا اور اسے اسکرین سے ختم کر سکیں تاکہ آپ اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں فنگر پرنٹ وہاں پہ اپیئر ہو موو کرتے ہیں ساتھ ساتھ موو ہو اور جیسے ہی اپ کرتے ہیں ساتھ ہی وہ غائب ہو جائے تو وہ غائب ہونے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس فنگر کے کورسپونڈنگ کون سا امیج ہے ایون آپ کو موو کے دوران پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ نے کون سا امیج موو کرنا ہے اور یہ پاسبل کیوں ہوا کیونکہ ہمیں یہ ڈیوائس آئی ڈی سے ڈفرینٹ فنگر سیپریٹلی ٹریک ہو رہی ہیں تو ٹچ موو میں ہم کیا کر رہے ہیں ٹچ موو میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں ٹچ موو کا ایونٹ آیا ہے اور ہم نے کیپچر کی ہوئی ہے وہ ڈیوائس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے نہ کی ہو کہ اگر ہمارے جو ایریا ہے اس سے باہر ماؤس ڈاؤن ہوا ہے اور کسی وجہ سے فنگر ہماری ایریا پہ سے ہوتی ہوئی گزر کے باہر جا رہی ہے تو اس کیس میں ہم نے کیپچر نہیں کیا ہوگا کیونکہ یاد رہے ہم نے کیپچر ٹچ ڈاؤن میں کیا تھا اگر آپ کو پہلا ایونٹ ہی ٹچ موو آتا ہے تو ہم اسے اس کیس میں اگنور کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ فنگر پرنٹس کی ڈکشنری میں سے یہ فنگر پرنٹ ریٹریو کیا کیسے ریٹریو کیا انڈیکس کیا ڈیوائس آئی ڈی سے ہمارے پاس یہ امیج آ گیا اب ہم نے نیو ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم نہیں کرنی کیونکہ فنگر کے رینڈر ٹرانسفارم میں آلریڈی ایک ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم پڑی ہے تو ہم اسی کو fingerprint dot render transform اور چونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم ہے تو ہم نے ایز ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم کر کے اسے کاسٹ کر لیا اور اس میں ہم نے اپنا ٹچ پوائنٹ گیٹ کیا جو ماؤس کا اس وقت نئی پوزیشن ہے جس پوائنٹ پہ اس وقت ماؤس ہے یعنی آپ کے جو ٹچ فنگر ہے وہ کس پوائنٹ پہ ہے اور اس کے نئے کوآڈینیٹس ہم نے ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم کے کوآڈینیٹ سیٹ کر دیے اور اس کے بعد جب وہ اسکرین ری رینڈر ہوگی آپ کا امیج نئی لوکیشن پہ ہوگا کیونکہ آپ نے اس کا ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم سیٹ کر دیا ہے ٹچ اپ میں ہم کیا کر رہے ہیں بیس کا ٹچ اپ کال کر رہے ہیں کینوس ڈاٹ ریلیز کیپچر کر رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ماؤس کیپچر کیا تھا وہ اب نو لانگر کیپچرڈ ہو اس کے بعد آپ canvas dot children dot remove کر رہے ہیں اور کیا ریموو کر رہے ہیں یہ جو آپ نے فنگر پرنٹس کی ڈکشنری میں اس ڈیوائس کے کورسپونڈنگ فنگر پرنٹ رکھا ہوا تھا اور آپ کو جب اس کیس میں یہ جو فنگر پرنٹ کا امیج ہے یہ جیسے ہی آپ اس کے چلڈرن میں سے ریموو کریں گے تو ساتھ ہی اسکرین پہ سے بھی یعنی جب ری رینڈر ہوگا اسکرین پہ سے بھی یہ ریموو ہو جائے گا تو اچیو کیا ہوا کہ ڈاؤن کے وقت وہاں پہ فنگر پرنٹ آ گیا موو پہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ ہوا اور اپ پہ ریموو ہو گیا تو ہم نے اچیو کیا کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ٹچ ڈاؤن ٹچ اپ اور ٹچ موو کی ایونٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک اپلیکیشن بنائی جس پہ جو ہماری جتنی فنگرس بھی ٹچ ڈاؤن کرتے ہیں ان ساروں کو سیپریٹلی ٹریک کرتی ہے اور اس پہ ساتھ ساتھ ایک امیج موو کرتی ہے آپ چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ ایک لائن ڈرا کرے تو آپ کو ایک ڈرائنگ اپلیکیشن مل جائے گی جس پہ آپ فنگر سے ڈرائنگ کر رہے ہیں اور ملٹیپل فنگر سے ملٹیپل لائنس لگتی ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ ملٹی ٹچ کی اپلیکیشنس بنا سکتے ہیں جو ٹچ کو ٹریک کرتی ہیں اور ڈیوائس آئی ڈی اس میں کی کانسیپٹ ہے جو کہ آپ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیوائس آپ کی فنگرس کو سیپریٹلی ٹریک کر رہی ہے یعنی جو فرسٹ فنگر ٹچ ڈاؤن ہوتی ہے جو بھی وہ زیرو ہے جو سیکنڈ ٹچ ڈاؤن ہوتی ہے وہ ون ہے اینڈ سو آن یہ تو ہو گئے آپ کے بیس ایونٹس اب ہم بات کرتے ہیں اس کے جو ہائر لیول ایونٹس ہیں ان کی اور ان کو ڈبلو پی ایف میں ہم مینوپولیشن ایونٹس کہتے ہیں یعنی جو بیس ایونٹس کو خود سے مینوپولیٹ کر کے ہمیں ایک ہائر لیول ایبسٹریکشن دیتے ہیں اس ایبسٹریکشن کی کیا ایگزامپلس ہیں مثلاً آپ کو ایک موبائل فونس پہ کامن فیچر ہے سوائپ کرنا یا زوم کرنا پنچ کر کے یا روٹیٹ کرنا چیز کو دو فنگر سے اب یہ ساری چیزیں آپ ان بیس ایونٹ سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ ٹچ ڈاؤن موو اور آپ کو کمبائن کر کے یہ ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں آپ کی ٹو فنگرز ڈاؤن ہوں اور اس کے بعد وہ موو اپارٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یوزر پنچ کر کے اسے زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اگر ڈفرینٹ اپلیکیشنس یہ چونکہ بہت کامن آپریشنس ہیں اور بہت ساری ایپلیکیشنس میں ہوتے ہیں لائک آپ کا ویب براؤزر اسے زوم کے لیے یوز کرتا ہے آپ کی امیج اپلیکیشن اسے یوز کرتی ہے اور ڈفرینٹ ایپلیکیشن زوم کے لیے اسے یوز کرتی ہیں یا کوئی اورینٹیشن چینج کرنے کے لیے اسے یوز کرتا ہے کوئی آربیٹری روٹیشن کے لیے یوز کرتا ہے تو یہ اگر ڈفرینٹ اپلیکیشنس خود سے امپلیمنٹ کریں گی تو تھوڑا انکنسسٹنٹ بہیویئر ہوگا جبکہ یوزر انٹرفیس میں کنسسٹینسی ایک پرائم گول ہوتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ کی اپلیکیشن ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ طرح سے چلے اگر وہ یوزر کے لیے کنسسٹنٹ بہیویئر دے گی لائک آل ادر انٹرفیس ہی تو پھر وہ اس کے لیے مور یوزفل ہوگی تو یہاں پہ بھی کنسیپٹ یہی ہے کہ یہ کمپلیکس آپریشنس ہیں جو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن if you choose you can take the higher level abstractions یہاں پہ آپ کے پاس کیا ایونٹس ہیں آپ کے پاس ایک مینوپلیشن اسٹارٹنگ اس کو مینوپلیشن کہہ رہے ہیں ہم یہ جو ملٹیپل فنگرز سے مینوپلیشن ہو رہی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بیس ایونٹس نہ ہینڈل کریں یعنی آپ یہ جو سمپلر ایونٹس ہیں ٹچ ڈاؤن آپ موو یہ خود نہ ہینڈل کریں اور آپ کو ایک اسپیشل مارک کرنا پڑے گا کہ یہ مینوپلیشن انیبلڈ ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ایونٹس آئیں گے ایک مینوپلیشن اسٹارٹنگ کا اور پھر ایک اسٹارٹیڈ کا یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے آپ کی اپلیکیشن میں روٹیشن کی سینس ہی نہیں بنتی تو آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ جو میں اس وقت ایکسیپٹیبل مووس ہیں وہ صرف لائک like سوائپ ہے یا صرف پنچ ہے یا صرف روٹیٹ ہے تو ایک پرفارمنس بینیفٹ ہوگا جو مینوپولیشن ہینڈل کرنے کا فریم ورک ہے وہ ان ایونٹس کو صرف مانیٹر کرے گا اور جو آپ الاؤ نہیں کریں گے انہیں نہیں کرے گا یا جس کنٹینر کے ریسپیکٹ میں یعنی جس کے ریلیٹو سارے ٹرانسفارمس یا سارے آپریشنس ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں آپ اسے چینج کر سکتے ہیں تو یہ اسٹارٹنگ ایونٹس ہیں اس کے بعد آپ کے پاس مینپولیشن ڈیلٹا کے ایونٹس آتے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو روٹیٹ کرنا ہے اسکیل کرنا ہے یا ٹرانسلیٹ کرنا ہے یعنی تین ہی بیسک آپریشنس ہیں ان کی ڈیٹیلس آتی ہے اور پھر ایونچولی جو بھی آپ آپریشن فنگر سے کر رہے ہیں جس پوائنٹ پہ آپ فنگرس اپ کریں گے یعنی جس پوائنٹ پہ لیٹ سے ٹو فنگرز ڈاؤن کر کے آپ نے زوم کیا اور جس پوائنٹ پہ آپ اپ کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ کو فائنلی مینوپلیشن کمپلیٹیڈ کا ایونٹ آئے گا یہاں پہ مینوپلیشن کمپلیٹیڈ سے پہلے ایک ایونٹ اور آتا ہے لیکن اس کی بات ہم تھوڑی دیر میں کریں گے ابھی تک ہم نے جو دیکھا مینوپلیشن اسٹارٹنگ اسٹارٹیڈ اس کے بعد مینوپلیشن ڈیلٹا کا ایونٹ اور ایونچولی مینوپلیشن کمپلیٹیڈ کا ایونٹ اس میں آپ کو کسی ایک ایلیمنٹ کسی ایک پیرنٹ ایلیمنٹ پہ از مینوپولیشن انیبلڈ کو ٹرو کرنا ہوگا اور وہ آپ کا ڈیفالٹ مینوپولیشن کنٹینر بن جائے گا ابھی میں نے آپ کو بتایا مینوپولیشن کنٹینر وہ ایریا ہے جس کے ریلیٹیو آپ کی سوائپ یا زومنگ یا روٹیشن ہو رہی ہے جس کے اندر وہ یہ سارے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جس کو کنٹینر کہہ رہے ہیں اس کے ٹچ ڈاؤن موو اور اپ ایونٹس آٹومیٹیکلی ہینڈل ہو کے یہ مینوپولیشنس بن جائیں گی تو اس کے اندر جتنے ایونٹس ہیں وہ مینیپولیشنس کو جتنی لائک like ایک امیج ہے اس امیج کو ہم ایک ونڈو میں ڈال رہے ہیں یا ایک کینوس میں ڈال رہے ہیں اور اس پہ ہم یہ ڈفرینٹ آپریشنس سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کینوس پہ اس مینیپولیشن انیبلڈ کو ٹرو کر دیں گے جو آپ کے پاس یہ آپریشنز آتے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک ٹرانسلیشن روٹیشن آپ کے پاس ایکسپینشن ایکسپینشن اور اسکیلنگ سملر ہے ایکسپینشن میں آپ کو اس کے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس میں اس کے سائز مل رہا ہوتا ہے کس طرح سے ایکسپینڈ کر رہے اسکیلنگ میں آپ کو فیکٹر مل رہا ہوتا ہے کہ ٹو ایکس کرنا ہے ون پوائنٹ فائیو ایکس کرنا ہے تو یہ دونوں ایک ہی چیز اچیو کر رہے ہوتے ہیں بٹ ادر دین دیٹ آپ کا ایک ٹرانسلیٹ ہے جو آپ جس سے آپ سوائپ بیہیویئر لے سکتے ہیں یا کسی چیز کو پکڑ کے آپ موو کر رہے ہیں اور روٹیٹ ہے روٹیٹ زوم اور آپ کی پوزیشننگ تو زوم بیسیکلی آپ کا اسکیلنگ یا ایکسپینشن دونوں کو دونوں طریقے سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اب ہم ایک ایگزامپل بنائیں گے اور ایگزامپل کیا ہوگی کہ کینوس کے اندر ہم ایک فوٹو ریپرزینٹ کر ایک شو کریں گے اسی طرح سے ریسورسز سے جیسے لاسٹ ایگزامپل میں کی تھی اور پھر یوزر اس کو زوم بھی کر سکے گا اسے روٹیٹ کر سکے گا اور اسے ریپوزیشن کر سکے گا تو یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ونڈو بنائی ہے اور اس کے اندر ایک کینوس بنائے اگین کینوس ہمیں ایپسلیوٹ پوزیشننگ کرنے دیتا ہے اور ہم یہاں پہ صرف اسے ایپسلیوٹلی پوزیشن کریں گے بیسڈ آن یوزر جو مینیپولیشن ایونٹس کرے گا اس میں ہم نے ایک امیج امیج ٹیگ سے یہاں پہ ایڈ کیا ہے اس کے سورس اس کا ہم نے فائل نیم دیا ہے اور اس میں ایک رینڈر ٹرانسفارم ایڈ کی ہے جس کے اندر ایک ایم ٹی میٹرکس ٹرانسفارم ہے تو بائی ڈیفالٹ یہ کچھ نہیں کرے گا یہ صرف یہاں پہ پلیس ہو رہا ہے اس میٹرکس ٹرانسفارم کے پیرامیٹرس ہم رن ٹائم پہ سیٹ کریں گے اس کے کوڈ میں ہم نے انیشلائز کمپوننٹس کے بعد canvas dot manipulation data event کو ہوک کیا ہے اسے ہم ریمل میں بھی کر سکتے تھے اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے اور اس ایونٹ کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں اس ایونٹ کے اندر ہمیں مینوپلیشن ڈیلٹا ایونٹ آرگومنٹس آ رہے ہیں تو ہم صرف مینوپلیشن ڈیلٹا ہینڈل کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اسٹارٹنگ اسٹارٹیڈ نہیں ہینڈل کیا کیوں کیونکہ ہم کوئی اسپیشل یعنی اسٹارٹر سیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہم نے کمپلیٹڈ بھی نہیں ہینڈل کیا کمپلیٹیڈ کے پوائنٹ پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے کوئی ایسی چیز ہے جو یوزر ادھر فل وے روٹیٹ کرے یا نہ کرے تو ہم اس پوائنٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ روٹیشن ویلڈ ہے یا نہیں اور کمپلیٹیڈ پوائنٹ پہ ہم اسے مے بی واپس لے آنا چاہیں کہ نہیں that's not a valid rotation یعنی یوزر اسے پکڑ کے موو کرے بٹ دین کمپلیٹیڈ پہ وہ واپس آ جائے تو کمپلیٹیڈ اور اسٹارٹنگ ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے ہم یہاں پہ صرف یہ چاہ رہے ہیں جیسے جیسے یوزر اس کے ساتھ آپریشن کرے لائک اسے زوم کرے یا موو کرے وہ ساتھ ساتھ موو ہو اینڈ دیٹ سیٹ تو اس میں ہمیں صرف مینوپولیشن ڈیلٹا کو ہینڈل کرنا کافی ہے اس میں ہم کر کے رہے ہیں ہم ہم وہ ٹرانسفارم ٹرانسفارم جو نے ایک میٹرکس ایم ٹی بنایا تھا وہ ریٹریو کر رہے ہیں کیسے ہم فوٹو جو اس کا نام ہے ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم جو ہمیں پتا ہے ایک میٹرکس ٹرانسفارم ہے اس لیے ہم نے اسے کاسٹ کر لیا ایز میٹرکس ٹرانسفارم یہ ہمارے پاس ٹرانسفارم آ گئی ایک سینیٹی چیک کر لیا کہ وہ نان نل ہے اس کے بعد ہم نے اس ٹرانسفارم کے اندر جو ریئل میٹرکس ہے وہ آبجیکٹ لیا اور اس آبجیکٹ میں ایکچولی فنکشنز ہیں ٹرانسلیٹ کے روٹیٹ کے اسکیل کے جو اس میٹرکس کو اکارڈنگلی اپڈیٹ کر دیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹرکس جو ہے وہ ٹرانسلیشن اسکیلنگ روٹیشن تینوں کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے دیٹس وائی ایزیسٹ کہ ہم یہاں پہ ایک میٹرکس یوز کر لیں ایک اور طریقہ بھی ہے یہاں پہ آپ ٹرانسفارم گروپ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے جب ٹرانسفارمس ڈسکس کیے تھے تو ہم نے کہا تھا ہم ٹرانسفارم گروپ یوز کر سکتے ہیں اور اس گروپ کے اندر ہم ایک روٹیشن ٹرانسفارم ایک ٹرانسلیشن ٹرانسفارم ایک اسکیل ٹرانسفارم تینوں سیپریٹ ڈال سکتے ہیں اور ان کے تینوں کے پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی انٹرنلی ایک میٹرکس ہی بنائے گا فار ایفیشنسی لیکن یہاں پہ ہم نے چوز کیے کہ ہم میٹرکس ٹرانسفارم بنا کے اور اس کے پیرامیٹرس خود سیٹ کر دیں وہ کیسے سیٹ کر رہے ہیں ہم اس میں ہم ٹرانسلیٹ جو میٹرکس کو کر رہے ہیں وہ جو ہمارے ایونٹ آرگومنٹس ہیں e dot delta manipulation manipulation کیا ہے ڈیلٹا مینوپولیشن آپ کے جو لاسٹ ٹائم مینوپلیشن ڈیلٹا کا ایونٹ آیا تھا تب سے اب تک کا ڈفرینس ہے تو آپ کے جو بھی آلریڈی ٹرانسفارم ہوئی ہوئی ہے آپ نے اسی میٹرکس کو لے کے اسے مزید ٹرانسلیٹ کر دیا بائی دا ڈیلٹا ٹرانسلیشن اسی طرح آپ نے اسے روٹیٹ کر دیا e dot delta manipulation dot rotation اور سملرلی آپ نے اسے اسکیل کر دیا اور اس کے بعد آپ نے ٹرانسفارم ڈاٹ میٹرکس کو ریسیٹ کر دیا اس میٹرکس پہ اور اس ایونٹ کو ہینڈل مارک کر دیا تو آپ کے جو مینیپولیشن ڈیلٹا آتا ہے اس میں ہمیشہ دو ٹائپس کے ڈیلٹا ہوتے ہیں ایک آپ کا جو کمیولیٹو ڈیلٹا ہے وہ ہوگا اور ایک آپ کا یہ جو لاسٹ چینج سے لے کے اب تک کے ڈفرینس ہے وہ ہوگا تو اس میں یعنی آپ کا جو کمیولیٹو ہے وہ کیا ہوگا کہ جس پوائنٹ پہ آپ کا اسٹارٹنگ ایونٹ آیا تھا تب سے اب تک کیا چینج آ چکی ہے تب سے اب تک کتنا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور جو آپ کا ڈیلٹا ایونٹ ہے ڈیلٹا کیا بتا رہا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ لاسٹ جو آپ کا ڈیلٹا ایونٹ آیا تھا تب سے اب تک کیا چینج آئی ہے اگر ہم کمیولیٹو یوز کریں تو ہم ڈائریکٹلی میٹرکس ایک نیا میٹرکس بنا کے اس کا ٹرانسلیشن سیٹ کر سکتے ہیں کمیولیٹو ٹرانسلیشن پہ بٹ اس کیس میں ہم نے چوز کیا کہ ہم جو ایگزٹنگ جتنی ٹرانسلیشن آلریڈی کر چکے ہیں وہ ایک میٹرکس سے ریپرزینٹ ہو رہی ہے اور ہم اسے فردر ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں بائی دا ڈیلٹا چینج تو ہمیں ڈیلٹا چینج اور کمیولیٹیو چینج دونوں مل رہی ہیں پھر اس کے اندر ہمیں ٹرانسلیشن اسکیلنگ روٹیشن تینوں مل گئے اور ایکسپینشن بھی ہے جو اسکیلنگ کو ذرا ڈفرینٹلی ریپرزینٹ کرتی ہے یعنی ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس میں رادر دین اسکیل فیکٹر یہ ساری چیزیں یوز کر کے ہم نے اپنا جو رینڈر ٹرانسفارم ہے اسے اپڈیٹ کر دیا اچیو کیا ہوگا اسکرین پہ آپ کے پاس امیج ساتھ ساتھ آپ کے جو یعنی آپ پنچ کریں گے وہ زوم ہوگا آپ اسے موو کر سکتے ہیں اسکرین پہ آپ اسے روٹیٹ زوم پنچ موو تینوں جو کی آپریشنز ہیں وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ دو ایشوز آتے ہیں ایک ایشو آتا ہے باؤنڈس کا کہ اگر آپ کسی اس اس ایونٹس یوز کر رہے ہیں اور اس امیج کو آپ آؤٹ سائڈ دا باؤنڈس لے جائیں گے تو کیا ہوگا ایک یہ ایشو ہے دوسرا ایشو آتا ہے انرشیا کا انرشیا ایشو سے زیادہ ایک یوزر انٹرفیس فیچر ہے جو کہ more than a gimmick it's more like it feels natural inertia کیا ہے انرشیا یہ آپ نے اگر کسی چیز کو فلک کیا ہے فلک کا کنسپٹ کیا ہے یعنی ایک تو کنسپٹ ہے کہ آپ کسی چیز کو فنگر ڈاؤن کر کے موو کر رہے ہیں اور اگر آپ اسے تیزی سے یوں کر رہے ہیں تو بھی وہی ریزلٹ اچیو ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کے تیزی سے موو کرنے کے بعد فنگر اپ کرنے کے بعد پھر بھی جس چیز کو آپ نے موو کیا ہے وہ آہستہ آہستہ موو کرتی جائے تو اسے انرشیا کہتے ہیں اور یہ اس سے آپ کا یہ فلک کا کنسیپٹ آتا ہے کہ آپ نے پیج کو رائٹ کرنا ہے آپ اسے فلک کریں اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے فلک کیا یعنی تھوڑا سا آپ نے موو کیا اور پھر وہ موو ہوتے ہوتے ہوتے اسکرین سے نکلا کیا جیسے آپ آئی فون میں کنسیپٹ انٹروڈیوس کیا کہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ ہے اور آپ اسے اسکرال کر رہے ہیں آپ اسے فلک کرتے ہیں اسکرال ہوتی جائے گی اور اگر آپ اینڈ میں بھی کریں گے آپ اسے تو وہ ایک اس میں باؤنس کا بھی افیکٹ ہے تو یہ یہ افیکٹس یعنی آپ کے یوزر انٹرفیس کو مور نیچرل بناتے ہیں یعنی جیسے اگر آپ کے پاس ایون ایک فزیکل لسٹ آن ریل ہے آپ اسے موو کرتے ہیں تو وہ سلولی موو کرتی جائے گی تو یہ دو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور اس سے پہلے میں ایک کانسیپٹ ڈسکس کر لوں جو ابھی ہم نے پچھلی اس ایگزامپل میں تو ہم نے ایونٹ ایکسپلسٹلی ہو کیا تھا اس سے پچھلی ایگزامپل میں آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو کہا تھا on touch down on touch move اور آن ٹچ اپ کو ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ ایڈ نہیں کی تھی لیکن ہم نے ان کے ایونٹ ہینڈلر لکھے تھے تو جتنے ہمارے کنٹرولس ہیں ان سارے کنٹرولس میں اگر کوئی کنٹرول کوئی ایونٹ تھرو کرتا ہے کوئی ایونٹ ریز کرتا ہے لیٹ سے بٹن بٹن ایک ایونٹ ریز کرتا ہے کلک کا تو بائی کنونشن بٹن اپنا ایک پروٹیکٹڈ میتھڈ آن کلک کا بھی کال کرے گا اور پھر ایونٹ ریس کرے گا تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے بٹن سے کوئی کلاس ڈرائیو کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آن کلک کال ہوگا اور آپ آن کلک کو اوور رائٹ کر سکتے ہیں یا آپ کسی بھی نام کا آربیٹری نام کا فنکشن بنا کے اسے کلک کے ایونٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں انووک نے یہ میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں کہ کوئی بھی کنٹرول کوئی ایونٹ جب تھرو کرنے لگا ہے لیٹ سے وہ ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ تھرو کرنے لگا ہے اور ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ کون تھرو کرے گا آپ کی لیٹ سے ونڈو تھرو کرنے لگی ہے تو ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ تھرو کرنے جو ٹچ ڈاؤن ایونٹ ہے اس کو تھرو کرنے سے فوراً پہلے وہ اپنا ایک آن ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ انوک کرے گی اور آن ٹچ ڈاؤن کا ایونٹ ایک پروٹیکٹڈ ایونٹ ہے تو اگر آپ نے اس سے ڈرائیو کلاس میں ایونٹ کو ہینڈل کرنا ہے تو اب آپ کے پاس دو آپشنس ہیں اگر آپ ڈیرائیو کلاس میں نہیں ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے ایونٹ ہوک کرنا یہ آپشن صرف اور صرف ڈیرائیو کلاس میں ہے ڈیرائیو کلاس میں ادھر آپ اس پروٹیکٹڈ ممبر کو اوور رائڈ کر سکتے ہیں یا آپ ایونٹ کو ہک کر سکتے ہیں اور ایونٹ ہک کرنے کا مطلب ہے پلس ایکول کر کے اپنا ہی ایک میتھڈ اس میں ایڈ کر دیں تو یہاں پہ یہ کیس ایسا تھا کہ ہم نے ایک فنکشن کو اوور رائڈ کر رہے ہیں ہم سب کلاس میں ایک بیس کا تھرون ایونٹ پکڑ رہے ہیں تو ہمیں یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم اسے سیپریٹلی زیمل میں ہک کریں یا پلس ایکول کر کے ہک کریں اور ہم نے اس پروٹیکٹیڈ میتھڈ کو اوور رائڈ کر لیا اس کی ایک دو ایگزامپلس ہم لیٹر بھی دیکھیں گے اور یہ کنونشن ہے کہ اگر ہم بیس کلاس کا کوئی ایونٹ پکڑنا چاہ رہے ہیں اور اس میں وہ آن یعنی اس کا ایک آن ورژن ہے لائک آن کلک جسے وہ اپنے ایونٹ ہینڈلر کے علاوہ ڈائریکٹلی انووک کر رہی ہے بیس کلاس تو ہم اسے اوور رائڈ کر لیں گے تو یہ چوائس جب آتی ہے ہم اوور رائڈ کو پریفر کرتے ہیں لیکن اس کلاس سے باہر یہ چوائس ہی نہیں ہے اور وہاں پہ ہمیں ایونٹ ہی ہک کرنا ہوتا ہے تو دیٹس وائی کہ ہم نے وہاں پہ آن ٹچ ڈاؤن موو اور اسے زیمل میں ہک کیے بغیر یوز کر لیا اور چونکہ ہم یہ کر رہے ہیں there is also the same method hooked in base class یعنی بیس کلاس میں بھی ایک آن کلک موجود ہے مے بی وہ کچھ کر رہا ہو تو دیٹس وائی ہم بیس ڈاٹ آن کلک یا بیس ڈاٹ آن ٹچ اپ جو بھی ایونٹ ہم نے اوور رائڈ کیا ہے تو ہم بیس کا میتھڈ بھی کال کرتے ہیں اگر ہم ایک ایونٹ ہک کر رہے ہیں یعنی پلس ایکول کر کے ایک ایونٹ میں ایڈ کر رہے ہیں تو ہم ایک ٹوٹلی نیا میتھڈ ایک نیا ڈیلیگیٹ ہیں جو اس میں ایڈ ہو رہے ہیں اس کیس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیس کا ایونٹ بلکہ بیس آپ اوور کر ہی نہیں رہے بیس میں میں بھی وہ میتھڈ ہی نہ ہو جس نام کا آپ نے میتھڈ بنایا ہے تو یہ بیس کو کال کرنا یہ ایک یا اوور کرنا یہ ایک پیرل طریقہ ہے ایونٹ کال کرنے سے اور اویلیبل صرف ڈیرائیوڈ کنٹرول سے ڈیرائیوڈ کلاس میں جس کلاس نے ایونٹ تھرو کرنا ہے اس سے ڈیرائیوڈ میں اویلیبل ہے اور اویلیبل کیوں ہے کیونکہ ڈبلیو پی ایف نے کنونشن سیٹ کی ہے اور بائی کنونشن صرف اس کے سارے events event on click call ہوتا ہے یا آن وٹ ایور اور اس کے بعد وہ ایونٹ ریز ہوتا ہے اب واپس آتے ہیں جو ہماری ملٹی ٹیچ سے ریلیٹڈ ڈسکشن تھی جس میں ہم نے دو ایشوز ڈسکس کیے ہیں ایک ایک باؤنڈ کی اور انرشیا کا تو پہلے انرشیا کو لیتے ہیں انرشیا سے ریلیٹڈ ابھی میں نے بات کی ہے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ ڈیلٹا اور کمپلیٹیڈ ایونٹس آ رہے ہیں یعنی اگر آپ نے اسکرین پہ کوئی زوم آپریشن یا سوائپ آپریشن شروع کیا ہے تو سب سے پہلے اسٹارٹنگ آئے گا اسٹارٹیڈ آئے گا اور پھر جیسے جیسے آپ کا آپریشن کنٹینیو کر رہے لائک آپ روٹیٹ کر رہے ہیں یا پنچ کر رہے ہیں یا سوائپ کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیلٹا ایونٹس آئیں گے اور پھر جب آپ کی فنگرس اسکرین کو ساری کی ساری فنگرس اسکرین کو سے اپ ہو جائیں گی اس پوائنٹ پہ کمپلیٹیڈ ایونٹ آئے گا لیکن ان ریالٹی جو آپ کا کمپلیٹیڈ ایونٹ سے پہلے ایک اور ایونٹ آتا ہے یعنی جب آپ نے فنگرس کا کانٹیکٹ ٹوٹلی ختم ہو گیا اس پوائنٹ پہ آپ کو ایک مینوپلیشن انرشیا اسٹارٹنگ ایونٹ آتا ہے یہ ایونٹ کیا ہے اس ایونٹ کا ٹوٹل پرپز یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس وقت ٹرانسلیشن یا روٹیشن یا جو آپریشن چل رہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپریشن ایک دم سے ختم نہ ہو بلکہ سلولی ختم ہو تو آپ اس کو اس کے پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ختم ہو یعنی آپ نے اگر سوائپ کیا ہے تو سوائپ کے پوائنٹ پہ آپ کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے اور آپ اس پوائنٹ پہ یہ سیٹ کر سکیں ایون فنگرز کا کانٹیکٹ ختم ہونے کے بعد کچھ آپریشن کنٹینیو کرے اور جو پیرامیٹرز آپ اس پوائنٹ پہ سیٹ کریں گے ان کی بیسس پہ آپ کو مینوپولیشن ڈیلٹا کے ایونٹس آتے رہیں گے ایز ایف کہ یوزر ایکچولی اسکرین پہ سلولی سلولی سلولی کانٹیکٹ ختم کر رہے ہیں تو آپ نے لیٹ سے ڈیسیلریشن ایک سیٹ کر دی کہ آپ نے یوزر نے فلک کیا ہے تو وہ فلک کے بعد اگر آپ یہاں پہ ایک ڈیسیلریشن سیٹ کر دیں آپ کو سلو اسپیڈ پہ ڈیلٹا ایونٹس آتے رہیں گے یعنی ایونٹس تو اسی اسپیڈ پہ آئیں گے آپ کو بیسیکلی جو جو آپ کا ٹرانسلیشن ہے وہ کم ہوتی جائے گی تو یعنی ایسی ہے کہ جیسے یوزر نے ایکچولی تیزی سے فلک کرنے کا سلو سلو سلو ہاتھ پک کیا لیکن ایکچولی صرف اس ایک ایونٹ میں ڈیسیلریشن اور کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے سے ہمیں یہ بہیویئر اچیو ہوا اس میں ہمارے پاس اس کے جو مینوپولیشن اسٹارٹنگ ایونٹ آرگومنٹس ہیں اس میں ہمارے پاس ایک ٹرانسلیشن بیہیویئر ہے ایک روٹیشن بیہیویئر ہے ایک ایکسپینشن بیہیویئر ہے اور ہم اس میں سے ون اور مطلب ایک ایک سے زیادہ سیٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کا انرشیا کتنا ہے یعنی آپ لیٹ سے کسی کسی چیز کو فلک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کتنی دیر بعد سلو ڈاؤن ہو کے رکے مطلب بعض چیزوں میں ہمیں بہت تھوڑا سا ڈسٹینس بھی یعنی بہت زیادہ ڈیسیلریشن بھی بڑی اچھی رہتی ہے بس یوزر کو ایک نیچرل افیکٹ آ جاتا ہے کہ وہ ایبرپٹ اسٹاپ نہیں ہوا اور بعض چیزوں میں آپ چاہتے ہیں یوزر ہلکا سا ٹچ کرے اور لیٹ سے کنٹیکٹ لسٹ ہے تو یوزر نے تیزی سے فلک کیا وہ کافی دیر تک اسکرال ہوتے ہوتے سلولی رکے تاکہ یوزر کے لیے اس ایک لانگر کانٹیکٹ لسٹ کو ٹریورس کرنا ایزی ہو تو یہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ ڈیسیلریشن کتنی چاہتے ہیں تو ٹرانسلیشن بیہیویئر کے اندر جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں آپ کے پاس اس میں ایک ڈیزائرڈ ڈسپلیسمنٹ ہے ڈیزائرڈ ڈیسیلریشن ہے اور انیشیل ویلوسٹی ہے اور اس میں جو انیشیل ویلوسٹی آپ کی آ رہی ہے وہ آپ کی پری کیلکولیٹڈ ہے یعنی آپ اسے چینج کر سکتے ہیں آپ کسٹم لاجک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں چینج کرتے اور تو جس اسپیڈ سے آپ نے اسٹارٹنگ سے لے کے اس کمپلیشن سے فوراً پہلے تک یعنی فنگرس پک ہونے تک جو اسپیڈ تھی وہ خود بھی کیلکولیٹ کر رہا ہے اور اس نے پری پاپولیٹ کی ہوئی ہے تو آپ کو انیشیل ویلوسٹی سے کوئی چینج کرنا ریکوائرڈ نہیں ہے یا اسے خود کیلکولیٹ کرنا ریکوائرڈ نہیں آپ سسٹم کیلکولیٹڈ ویلیو یوز کر سکتے ہیں اور آپ ادھر ڈیزائر ڈسپلیسمنٹ یا ڈیزائر ڈیسیلریشن سیٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ کہیں کہ اس کو ہنڈریڈ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس کے بعد رک جانا چاہیے یا آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی deceleration like point zero one کی اسپیڈ سے یہ ڈیسیلریٹ ہوتا جائے تو جو آپ پیرامیٹر سیٹ کریں گے اس کے اکارڈنگلی اس کی ڈیسیلریشن ہوگی اور انیشیل لاسٹی یوزلی آپ کو چینج نہیں کرنی چاہیے اس کی آٹو کیلکولیٹڈ ویلیو کافی ہے روٹیشن بہیویئر روٹیشن بہیویئر میں اگین ڈیزائرڈ روٹیشن کہ آپ لیٹ سے چاہتے ہیں کہ مزید وہ ٹین ڈگریز چلتا رہے یا ڈیزائر ڈیسیلریشن تو ڈیزائر ڈیسیلریشن اور روٹیشن میں فرق کیا ہوگا یا for that matter desire displacement اور ڈیزائر ڈیسیلریشن میں فرق کیا ہوگا اگر آپ ایک فکسڈ اماؤنٹ دیتے ہیں لیٹ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ٹین ڈگریز یا 20 ڈگریز مزید جانا ہے تو آپ whether you like rotate it very fast اور whether you rotate it slow تو وہ اس کیس میں بھی آگے سلولی جاتا جائے گا کسی کیس میں ڈیسیلریشن کم کر کے کسی میں زیادہ کر کے وہ ایونچولی اتنا ہی موو کرے گا جب کہ اگر آپ صرف ڈیسیلریشن سیٹ کریں گے تو آپ نے زیادہ اسپیڈ سے اسے روٹیٹ کیا تو وہ زیادہ دیر تک جائے گا اور ہلکی اسپیڈ سے کیا تو وہ کم دیر تک جائے گا which is more natural expansion behaviour میں desired expansion desire deceleration initial radius initial لاسٹی اگین انیشیل والی چیزیں پری پاپولیٹیڈ ہوں گی you don't have to calculate them desire deceleration اور ایکچوئل ویلیوز میں سے آپ کو ڈیسیلریشن سیٹ کریں گے تو اٹ دین دا ڈسپلیسمنٹ اور angle depends on the speed of user movement اور اگر آپ ڈیزائر ڈسپلیسمنٹ سیٹ کر دیں گے تو وہ ڈیسیلریشن اکارڈنگ ٹو مطلب اسے ایڈجسٹ کر دے گا کہ وہ سلولی آپ کے اسی ڈسپلیسمنٹ پہ آ کے اینڈ ہو اس میں جو آپ کی یہ ڈیزائر ڈیسیلریشن ہے یہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کہ آپ اسے سیٹ کرنا سب سے کامن بیہیویئر ہوگا تاکہ آپ کی اسپیڈ ڈپینڈنٹ ہو بجائے اس کے کہ کسی اور چیز کو سیٹ کریں اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے جو لاسٹ امیج والی ایگزامپل لی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور جو چیزیں ہم نے نئی ایڈ کی ہیں وہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس میں ہم نے مینوپلیشن انرشیا اسٹارٹنگ ایونٹ کو کیپچر کیا ہے اسے ہوک کیا ہے کیسے پلس ایکول کر کے ہم نے canvas manipulation inertia starting again یہ زیمل میں بھی لکھ سکتے تھے اس ایونٹ کے اندر ہم نے کیا کیا simple e dot translation behaviour dot desire deceleration اور روٹیشن کی بھی ڈیسیلریشن اور ایکسپینشن کی ڈیسیلریشن پوائنٹ زیرو ون پہ سیٹ کر دی اس کے علاوہ ہمارا جو ڈیلٹا ایونٹ ہے ہینڈلر ہے وہ بالکل وہی ہے اس میں کوئی چینج نہیں تو یہ جو انرشیا اسٹارٹنگ ایونٹ ہے اس میں روٹیشن بہیویئر یا یہ سارے بہیویئر جو انرشیا ریلیٹڈ بیہیویئر ہے اس کو سیٹ کرنے کا آپ فائدہ دیکھیں کہ آپ کے جو باقی ہینڈلنگ ہے جو ڈیلٹا ہینڈلنگ یا باقی جو آپ کی پروسیسنگ ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی یعنی باقی پروسیسنگ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے یوزر نے خود ہی سلو ڈاؤن کر کے فنگر اپ کر دی تو یہ ان یعنی ایک ایبسٹریکشن اور ان ہائر لیول ایونٹس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ یہ آپ کو کنسسٹنٹ بھی انٹرفیس دیا ہے کہ آپ کی ساری اپلیکیشنس سیم طرح سے انرشیا کو ڈیل کریں گی اور انرشیا کو ایسے ایسے کر دیا ریئلی نہیں ہے بلکہ یوزر نے خود ہی سلو ڈاؤن کیا ہے تو یہ ان ایونٹس کا ایک مین فائدہ ہے دوسرا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں ملٹی ٹچ میں یا جب اس طریقے سے آپ موو کر رہے ہیں تو آپ کو ایک باؤنڈری کا ایشو ہے کہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو پکڑ کے اور تیزی سے فلک کرتے ہیں اور وہ انرشیا کی وجہ سے اسکرین سے باہر نکل جائے یعنی جو ابھی تک ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ یوزر امیج کو پکڑ کے کہیں بھی موو کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یوزر نے امیج کو پکڑ کے کنارے پہ موو کر دیا اس کی فنگر ہمارے کوآڈینیٹ سے تو باہر نہیں جائے گی لیکن ونس ہم نے انرشیا انٹروڈیوس کر دیا تو اب ہم نے امیج کو فلک کیا کارنر کے قریب اور اس کے کوآڈینیٹس تھوڑی دیر تک چینج ہوتے جائیں گے اور وہ مے بی ہمارے باؤنڈنگ باکس سے ہی باہر نکل جائے جس کے بعد ہم اسے ٹچ ڈاؤن سے اس فنگر کو یعنی اس امیج کو کیپچر بھی نہیں کر سکتے وہ ٹچ ڈاؤن میں آئے گا ہی نہیں تو ہمارے پاس ایک ایونٹ ہے مینوپلیشن باؤنڈری فیڈ بیک کا جس کے تھرو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ یعنی یہ ہمیں ایک اسپیشل ایونٹ آ جائے جب ہم ہماری کوئی مینوپلیشن باؤنڈری سے باہر جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ مینوپلیشنس کا ایک کنٹینر ہوتا ہے جو ہم نے اس کیس میں کینوس سیٹ کیا ہوا ہے اور مینوپولیشن کنٹینر کے ریلیٹو ساری مینوپولیشنس ہو رہی ہیں وچ مینس کہ مینوپولیشنس کو باؤنڈری کا پتہ ہے اگر مینوپولیشنس کو باؤنڈری کا پتہ ہے تو وہ ہمیں یہ ایونٹ بھی دے سکتی ہیں کہ اس وقت یہ پرٹیکولر مینوپولیشن سوائپ یا روٹیٹ یا زوم باؤنڈری سے باہر جانے لگی ہے اور ہم اکارڈنگلی ریئیکٹ کر سکتے ہیں ایک ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے ہم کوئی اسکرال ویور یوز کر رہے ہیں تو اسکرال ویور میں پیننگ ہونے لگ جائے جو میں میں نے آپ کو شروع انٹروڈیوس کی تھی کہ آپ کسی امیج کو پکڑ کے موو کر رہے ہیں تو relative to the other document وہ ایسے لگے جیسے باقی ڈاکومنٹ رائٹ ہونے لگ گئی اور وہ امیج کنارے پہ رکا ہوا ہے تو بیسیکلی آپ اس ڈاکومنٹ میں ڈفرینٹ ایریا پہ جا رہے ہیں بٹ آپ کی اسکرین ساتھ ساتھ پین ہو کے اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ نے وہ امیج ہولڈ کیا ہوا ہے تو relative to the whole document آپ موو کر رہے ہیں بٹ اسکرین پہ آپ رکے ہوئے کیونکہ آپ باؤنڈری کے قریب آ گئے ہیں ویسے ہی جیسے ورڈ میں آپ کوئی ٹیکسٹ کو کاپی کر کے اور اسے موو کریں اور باٹم پہ ہولڈ کر لیں تو آپ کا باقی ٹیکسٹ اوپر جانے لگتا ہے تو آپ کا بیسیکلی ونڈو پین ہو کے نیچے آ رہی ہے یعنی پوری ڈاکومنٹ میں سے جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں وہ ایریا اب آپ لوور ایریا دیکھ رہے ہیں لیکن اسکرین پہ چیزیں یعنی اسکرین پہ جو آپ نے ٹیکسٹ کاپی کیا ہوا ہے وہ ونڈو کے باٹم پہ ہی ہے تو اس بیہیویئر کو کہتے ہیں پیننگ بیہیویئر کہ آپ نے کسی چیز کو موو کر رہے ہیں اور آپ کی جو ونڈو ہے وہ اکارڈنگلی پین کرتی رہے اس میں ایک جو ان جو اسکرال ویور ہے جو جس میں ہم نے اسکرالنگ کے لیے انٹروڈیوس کیا تھا اس میں ایک ڈیفالٹ بھی پیننگ کا موڈ ہے جس کو ہم سیٹ کر دیں تو ہم یہ چیز آٹومیٹیکلی اچیو کر سکتے ہیں ادروائز ہمیں باؤنڈریز کی کیئر خود کرنی ہوگی اور ایون اسکرال ویور کے کیس میں اگر وہ پین کر بھی جائے اور ہماری کوئی ڈاکومنٹ کی ایونچوئل باؤنڈری ہے تو اس سے وہ باہر نہ نکلے رینڈر ٹرانسفارم کر رہے ہیں ہم اس سے باہر نہ رینڈر ہو یوزر ایریا میں رہے یہ چیکس ہمیں ایڈ کرنے ہوں گے ایک ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم یہ انرشیا کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے اور انرشیا کو کس طرح سے دیکھیں گے ہم ذرا ایک ایسی ایگزامپل لے رہے ہیں جس میں انرشیا ذرا زیادہ دیر تک یعنی ہم بہت تھوڑی سی ڈیسیلریشن دیں اور زیادہ دیر تک انرشیا اپلائی ہو ہم ایک اسپن ویل بنائیں گے جس طرح کا ایک پرائز ویل ہوتا ہے جسے گیم میں گیم میں یوز ہوتا ہے تو اس طرح کا ہم ایک ویل بنائیں گے جسے یوزر ہلکا سا فلک کرے اور وہ روٹیٹ کرتا جائے اور وہ روٹیٹ کرتا جائے کافی دیر تک انٹل کے وہ پھر کسی پوائنٹ پہ آ کے اینڈ مطلب گیم میں اس کے اگینسٹ جو بھی ایکشن ہونا ہو وہ ہو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کوڈ میں کیا کیا اور کیسے نشیا انٹروڈیوس کیا ہے یہ ہم اس کی زیمل ہے اور یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے اور زیمل میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ونڈو کے بیک گراؤنڈ میں اگین گریڈینٹ یوز کیا ہے یہ یوزر انٹرفیس میں جو یلو کلر آپ اورنج سے وائٹ دیکھ رہے ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں ہم نے دیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک گریڈ بنایا ہے جس کے اندر ہم نے ایک امیج ڈالا ہے اس امیج کا رینڈر ٹرانسفارم ہم نے پوائنٹ پوائنٹ فائیو فائیو دیا which means middle of the screen اسے ہم نے ایک پی این جی فائل دے دی اس کے مارجن سیٹ کر دیے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک رینڈر ٹرانسفارم دیا ہے جو روٹیٹ ٹرانسفارم ہے اور یہ روٹیٹ ٹرانسفارم کے بھی کوئی پیرامیٹرس نہیں کوئی آرگومنٹس نہیں which means zero degree rotation which means کہ اسکرین پہ اسٹریٹ اپ شو ہوگا بٹ اس رینڈر ٹرانسفارم کے آرگومنٹس ہم سیٹ کریں گے تھرو دا مینوپولیشن ایونٹس اور یہاں پہ یہ یاد ہے کہ اگر ہم مینوپولیشن ایونٹ میں اس رینڈر ٹرانسفارم کو نیو کر کے کریٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بٹ ہمیں چیک لگانا پڑے گا کہ یہ اسے نیو کریں فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم آئیں تو دوبارہ نیو نہ کریں اف اٹس آلریڈی نل اور ناٹ لیکن ہم یہاں پہ زیمل کی ڈکلیریٹو پاور یوز کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک آبجیکٹ لیٹر چاہیے اسے ڈکلیئر کر کے کریٹ کرا دیتے ہیں اور بعد میں اس کے پیرامیٹر سیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ امیج رینڈر ٹرانسفارم امیج کے ٹیکس کلوز ہوئے اور ایک ایرو کا ہم نے ٹاپ پہ شو کر دیا جو بیسیکلی ہمارے ویل کا وننگ پوائنٹ شو کر رہا ہے اس کی کوڈ بیہائنڈ فائل میں ہم نے grid dot manipulation starting delta inertia starting اور کمپلیٹیڈ کے چاروں ایونٹ شو کر لیے اگین یہ بھی زیمل میں ہو سکتے ہیں ان چاروں ایونٹس کے اندر ہم بہت سمپل کام کر رہے ہیں جو اسٹارٹنگ ایونٹ ہے اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ e dot mode is equal to manipulation modes dot rotate یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں صرف ایک مینوپلیشن ایونٹ روٹیٹ کا چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے اگین یہ ایک پرفارمنس چیز ہے بیکاز جب ڈیلٹا ایونٹ آنا ہے تو اگر آپ اس کی صرف روٹیشن والا اسپیکٹ یوز کر رہے ہیں تو یوزر چاہے اس پہ پین یا زوم کرنے کی کوشش کرے گا کچھ ہوگا نہیں کیونکہ آپ ایونٹ آئے گا آپ اسے ریئیکٹ ہی نہیں کریں گے لیکن اس سے پرفارمنس زیادہ بہتر ہوگی کہ آپ اسے پہلے بتا دیں کہ اس نے چیک ہی روٹیشن کرنی ہے تو ہم نے یہی کیا ہے کہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ صرف روٹیشن چیک کرو اس کے بعد جب ڈیلٹا ایونٹ آیا تو ہم نے اس کا جو prize wheel dot render transform ہے جو کہ ہم نے زیمل میں ڈکلیئر کر دیا تھا ایز اے روٹیٹ ٹرانسفارم اسے ایز روٹیٹ ٹرانسفارم کاسٹ کیا اور یہ ہمیں پتہ ہے ایگزٹ کرتا ہے کیوں ایگزٹ کرتا ہے کیونکہ ہم نے زیمل میں لکھا ہے اور اس کا اینگل پلس ایکول کر دیا ڈیلٹا مینیپولیشن ڈاٹ روٹیشن سے میں ہم نے پہلے بات کی تھی ایک ڈیلٹا مینوپلیشن ہے ایک ہے اور ڈیلٹا مینوپلیشن سے اس کی روٹیشن کا اینگل مزید ایڈ ہو گیا اس کے بعد ہم نے مینوپلیشن انرشیا اسٹارٹنگ کا ایونٹ ہو کیا اور اس میں روٹیشن میں روٹیشن بہیویئر میں ڈیزائر ڈیسیلریشن سیٹ کر دی پوائنٹ زیرو زیرو ون یعنی کافی سلو وچ مینس کہ یوزر ہلکا سا فلک کرے گا تو تھوڑی دیر تک جو روٹیشن ہے وہ چلتی رہے گی جو ہم ایک پرائز ویل پہ بیہیویئر چاہ رہے ہیں جس وقت یہ کمپلیٹڈ ہوا اس پوائنٹ پہ ہم جو بھی ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روٹیشن ہو گئی ہے اب یوزر نے اس پوائنٹ پہ اس کی گیم میں کوئی وننگ ہوئی ہے یا گیم کا جو بھی نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ لے سکتے ہیں تو روٹیشن میں ہم نے یہ جو ڈیلٹا مینوپولیشن کی جگہ روٹیشن بھی یوز کر سکتے تھے اس کیس میں ہم روٹیٹ ٹرانسفارم کا اینگل اسٹریٹ سیٹ کر رہے ہوتے کہ یہ اینگل ہے ڈیلٹا مینیپولیشن یوز کر رہے ہیں تو روٹیٹ ٹرانسفارم میں جو بھی اینگل ہے اس میں ہم نے یہ اینگل ایڈ کر دیا تو جو بھی کسی سچویشن میں ہمیں ایزیئر لگے ڈیلٹا یوز کرنا یا کمیولیٹو یوز کرنا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھے ٹچ سے ریلیٹڈ ملٹی ٹچ سے ریلیٹڈ ایونٹس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں because of the popularity of smartphones tablets اور ٹچ کمپیوٹرس یا notebooks with multi touch trackpads اور اس سے ہم ایک زیادہ رچ یوزر انٹرفیس بنا سکتے ہیں اگر ہم ملٹی ٹچ انیبل نہیں کریں اپنے کنٹرولز کو تو یہ جو فرسٹ ٹچ ڈیوائس ہے جو فرسٹ فنگر ہے وہ ایز اے ماؤس سیمولیٹ ہو جاتی ہے لیکن ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اگر ہم ٹچ کو ایکسیپٹ کر لیں تو ہم اس سے اپنے انٹرفیس کو بہت زیادہ رچ بنا سکتے ہیں especially using the these higher level events جو مینیپولیشن ایونٹس ہیں اس سے ہم اپنے لسٹ باکس کو اسکرال بیہیویئر دے سکتے ہیں جس میں یوزر سے فلکس اسکرال کر لے یا وہ ڈفرینٹ ٹیکسٹ ایلیمنٹس کو زوم کر کے دیکھ سکے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی بہت ایزی ہے اور اس میں انرشیا کا بیہیویئر ہم نے دیکھا اس میں باؤنڈنگ باکس کی ڈسکشن کی تو یہ سارے سے ہم نے بیسیکلی آج ملٹی ٹچ کو فلی ایکسپلور کیا ہے کہ ماڈرن جو ملٹی ٹچ انٹرفیسز ہیں وہ کیسے ڈیزائن ہو سکتے ہیں نیکسٹ ٹائم ہم ڈبلیو پی ایف کے کچھ اور ٹاپکس ڈسکس کریں گے اس کی کمانڈس کا بیہیویئر ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ